إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ۖ والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء بے شک ایمان دار اور یہودی اور صابع اور نصرانی اور مجوسی اور مشرقین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز پر گواہ ہیں اے نبی کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں سامعین ودایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے صابئین کا بیان مع اختلاف سور بقرہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مختلف مذہب والوں کا فیصلہ قیامت کے دن صاف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت دیں گے اور کفار کو جہنم واصل کریں گے سب کے اقوال افعال ظاہر باطن اللہ پر آیا ہیں ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے مستحق عبادت صرف وہی اللہ تعالیٰ لا شریک لہو ہیں اللہ کی عظمت کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے خواہ بخوشی خواہ بے خوشی ہر چیز کا سجدہ اپنی وضع میں ہے چنانچہ قرآن نے سائے کا دائیں بائیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا بھی سورہ نحل کی آیت نمبر اڑتالیس یرو الى ما خلق اللہ من شیئن میں بیان فرمایا ہے آسمانوں کے فرشتے زمین کے حیوان انسان جنات پرند چرند سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں اور اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہے ہیں سورج چاند ستارے بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں ان تینوں چیزوں کو الگ اس لیے بیان کیا گیا کہ بعض لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اسی لیے فرمایا سورج چاند کو سجدہ نہ کرو اسے سجدہ کرو جو ان کے خالق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے یعنی ڈوب جانے کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کو علم ہے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نے فرمایا یہ سورج عرش کے تلے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے پھر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے وقت آ رہا ہے کہ اسے ایک دن کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا سر نبی داود نسائی ابن اور مسند احمد میں گہن کی حدیث میں ہے کہ سورج چاند اللہ کی مخلوق ہے وہ کسی کی موت پیدائش سے گہن میں نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کسی پر تجلی ڈالتے ہیں تو وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورج چاند اور کل ستارے غروب ہو کر سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ سے اجازت مانگ کر داہنی طرف سے لوٹ کر پھر اپنے مطلع میں پہنچتے ہیں پہاڑوں اور درختوں کا سجدہ ان کے سائے کا دائیں بائیں پڑتا ہے سنن ترمیدی نے سنن ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ میں ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں میں جب سجدے میں گیا تو وہ درخت بھی سجدے میں گیا اور میں نے سنا کہ وہ اپنے سجدے میں یہ پڑھ رہا تھا اللہ مکتب لی بہا ہے کا اجرا وضا عنی بِ وزرا و لی علی کا ذخرا و تقبل ہے یعنی اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ دیجئے اور میرے گناہ فرمائیے اور میرے لیے اسے ذخیرۂ آخرت کر دیجئے اور اسے قبول فرمائیے جیسے کہ آپ نے اپنے بندے داود علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی سجدہ کیا اور یہی دعا رسول اللہ نے اپنے سجدے میں پڑھی جسے میں سن رہا تھا ابن ابی حاتم میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا یہاں ایک شخص ہے جو اللہ کے ارادوں اور اللہ کی مشیت کو نہیں مانتا آپ نے اسے فرمایا اے شخص بتلا تیری پیدائش اللہ تعالیٰ نے تیری چاہت کے مطابق کی یا اپنی اس نے کہا اپنی چاہت کے مطابق فرمایا یہ بھی بتلا کہ جب تو چاہتا ہے مریض ہو جاتا ہے یا جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پوچھا پھر تجھے شفا تیری چاہت سے ہوتی ہے یا اللہ کے ارادے سے جواب دیا اللہ کے ارادے سے فرمایا اچھا یہ بھی بتا کہ اب وہ جہاں چاہے گا تجھے لے جائے گا یا جہاں تو چاہے گا کہا جہاں اللہ چاہیں گے وہاں وہ مجھے لے جائیں گے فرمایا پھر کیا بات رہ گئی سن اگر تو اس کے خلاف جواب دیتا تو میں اللہ کی قسم تیرا سر اڑا دیتا صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے کہ افسوس ابن آدم کو سجدے کا حکم فرمایا اس نے سجدہ کر لیا جنتی ہو گیا میں نے انکار کر دیا جہنمی بن گیا سر نبی داؤد میں ہے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حج کو اور تمام صورتوں پر یہ فضیلت ملی کہ اس میں دو آیتیں سجدے کی ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہاں اور جو ان دونوں پر سجدہ نہ کرے اسے چاہیے کہ اسے پڑھے ہی نہیں